وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملا کرے گا